ہمنا بنتے جہش رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں سخت قسم کے استحاضہ میں مبتلا رہتی تھی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسئلہ پوچھنے اور آپ کو اس کی خبر دینے کے لیے حاضر ہوئی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بہن زینب بنتے جہش کے گھر پایا تو عرض کیا اللہ کے رسول میں سخت قسم کے استحاظہ میں مبتلا رہتی ہوں اس سلسلے میں آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں اس نے تو مجھے سومو سلاد دونوں سے روک دیا ہے آپ نے فرمایا میں تجھے روئی رکھنے کا حکم دے رہا ہوں اس سے خون بند ہو جائے گا انہوں نے عرض کیا وہ اس سے زیادہ ہے روئی رکھنے سے نہیں رکے گا آپ نے فرمایا تو لنگوٹ باندھ لیا کرو کہا خون اس سے بھی زیادہ آ رہا ہے تو آپ نے فرمایا تم لنگوٹ کے نیچے ایک کپڑا رکھ لیا کرو کہا یہ اس سے بھی زیادہ ہے مجھے بہت تیزی سے خون بہتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تجھے دو باتوں کا حکم دیتا ہوں ان دونوں میں سے تم جو بھی کر لو تمہارے لیے کافی ہوگا اور اگر تم دونوں پر قدرت رکھ سکو تو تم زیادہ بہتر جانتی ہو آپ نے فرمایا یہ تو صرف شیطان کی چوٹ یعنی مار ہے تو چھ یا سات دن جو اللہ کے علم میں ہیں انہیں تو حیض کے شمار کر پھر غسل کر لے اور جب تو سمجھ لے کہ تو پاک و صاف ہو گئی ہو تو چوبیس یا تیئیس دن نماز پر اور روزے رکھ یہ تمہارے لیے کافی ہے اور اسی طرح کرتی رہو جیسا کہ حیض والی عورتیں کرتی ہیں حیض کے اوقات میں حائضہ اور پاکی کے وقتوں میں پاک رہتی ہیں اور اگر تم اس بات پر قادر ہو کہ ظہر کو کچھ دیر سے پڑھو اور اثر کو قدرے جلدی پڑھ لو تو غسل کر کے پاک صاف ہو جاؤ اور ظہر اور اثر کو ایک ساتھ پڑھ لیا کرو پھر مغرب کو ذرا دیر کر کے اور عشاء کو کچھ پہلے کر کے پھر غسل کر کے یہ دونوں نمازیں ایک ساتھ پڑھ لے تو ایسا کر لیا کرو اور صبح کے لیے الگ غسل کر کے فجر پڑھو اگر تم قادر ہو تو اس طرح کرو اور روزے رکھو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دونوں باتوں میں سے یہ دوسری صورت مجھے زیادہ پسند ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک سو اٹھائیس یہ حدیث حسن ہے